بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اٹھاون بیماری اور مصروفیت کے وقت معمولات کافیہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر الحمدللہ ناپاک خاکوں کا مقابلہ منسوخ ہو گیا ہے جس نے بھی اس سلسلے میں اخلاص کے ساتھ جو بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس نے کیا محنت کی اور کس نیت سے کی اور کس کی محنت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتار دی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نصرت ہی تھی کہ اتنا بڑا عذاب ٹل گیا الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان نجس مقابلوں کا اعلان کرنے والے اڑیل گدے کو اس کے انجام تک پہنچائے وعدہ یاد ہے عید سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اعمال کفایت عرض کیے جائیں گے یعنی وہ معمولات جو اگر صبح و شام کر لیے جائیں تو وہ بندے کی دنیا و آخرت کی حاجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ارادہ تھا کہ آج وہ سارے اعمال با حوالہ اور با تفصیل عرض کر دوں مگر حالت کچھ ایسی ہے کہ تفصیل سے نہیں لکھ سکتا اس لیے بس وہی اعمال مختصراً عرض کر دیتا ہوں آپ میں سے جو اصاحب مطالعہ ہیں ان کو تو تفصیل خود معلوم ہوگی اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کے لیے انشاءاللہ کسی اور وقت میں تفصیل بیان کر دی جائے گی مگر ان معمولات سے پہلے دو باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں نمبر ایک ذکر اللہ اور دعاؤں والے معمولات ہمیشہ پورے کرنے چاہئیں اعمال اور معمولات میں سستی اچھی بات اور اچھی عادت نہیں ہے یہ ذکر اللہ اور دعائیں ہمارے وقت کا بہترین مصرف ہیں اور ان سے ہماری آخرت آباد اور دنیا آسان ہوتی ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں مثلا آپ کے صبح کے معمولات اگر دو گھنٹے کے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ یہ آدمی اور کیا کام کر سکے گا دو گھنٹے صبح کے معمولات دو گھنٹے شام اور رات کے معمولات پانچ فرض نمازیں تحجد اشراق اور چاشت بھی دو یا تین وقت کا کھانا چھ یا سات گھنٹے آرام پھر زندگی کے کاموں کے لیے کیا وقت بچا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو شخص اتنے یا اس سے بھی زیادہ معمولات کرتا ہو اس کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ فارغ لوگوں سے زیادہ کام کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا وزن ایسا مقام اور ایسی قدر و قیمت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے مختصر وقت میں بڑے بڑے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک کلرک اور ایک وزیر اعظم کے دستخط میں کتنا فرق ہوتا ہے وزیر اعظم کے دستخط سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں حالانکہ دستخط کرنے میں اس کا بھی کلرک جتنا ہی وقت صرف ہوتا ہے اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ذکر کی توفیق دے رکھی ہے دعا کا ذوق دے رکھا ہے درود شریف کی توفیق دے رکھی ہے تو اپنے ان معمولات کی حفاظت کریں اور سخت عذر کے علاوہ کبھی اپنے معمولات نہ چھوڑیں گزشتہ کالم میں حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گن شکر نور اللہ عمر کی کتاب راحت القلوب کا تذکر آیا تھا حضرت شیخ نے اپنی اس کتاب میں دو تین مقامات پر معمولات اور اعمال مکمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے ان میں سے بس ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں حضرت بابا جی ارشاد فرماتے ہیں اگر اعل سلوک کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مردہ ہیں اگر زندہ ہوتے تو مولا کا ذکر ہم سے الگ نہ ہوتا بغداد میں ایک بزرگ تھے ہزار بار ذکر اللہ ان کا روزانہ وظیفہ تھا ایک دن وہ ناغا ہو گیا غیب سے آواز آئی کہ فلاں ابن فنا نہ رہا لوگ اس آواز کو سن کر جمع ہوئے اور ان بزرگ کے دروازے پر پہنچے مگر وہ زندہ تھے سب حیرت میں پڑ گئے اور بزرگ سے معذرت کرنے لگے کہ غلطی یا غلط فہمی ہوئی انہوں نے تبسم فرمایا اور کہا آپ صاحبان ٹھیک آئے جیسا کہ آواز میں سنا ویسا ہی جانو میرا وظیفہ ناغا ہو گیا تھا وہاں اعلان ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں نمبر دو انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے ایسا بیمار کہ اپنے وظیفے اور معمولات کو پورا نہیں کر سکتا یا بعض اوقات انسان ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ زندگی تنگ دائرے میں گھومنے لگتی ہے اور معمولات کا موقع نہیں ملتا تب انسان کو چاہیے کہ ہاتھ بالکل خالی نہ کرے بلکہ ان اعمال و معمولات کو اپنا لے جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ یہ اعمال انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں یعنی انسان ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حفاظت اور عنایت میں رہتا ہے اور وہ غفلت اور بڑے حوادث سے محفوظ رہتا ہے بیماری اور مصروفیت کے دنوں میں اگر ہم ان معمولات کی پابندی کریں جو کہ چند منٹ کے ہیں تو بہت جلد حالات کھل جاتے ہیں اور پھر گھنٹوں کے حساب سے پہلے کی طرح ذکر اللہ اور دیگر معمولات کی توفیق مل جاتی ہے انشاءاللہ اعمال کفایت صبح کب ہوتی ہے اور شام کب اہل علم اور اہل دل کے کئی اقوال ہیں مضبوط اور اطمینان والی بات یہ ہے کہ صبح صادق سے صبح شروع ہو جاتی ہے یعنی جن اعمال اور دعاؤں کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پڑھنے کا حکم فرمایا ہے وہ صبح صادق یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتے ہی پڑھے جا سکتے ہیں اور شام غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے یعنی جب سورج غروب ہو جائے افطار اور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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نمبر تین یہ دو دعائیں تین تین بار اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نمبر چار سات بار یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم نمبر پانچ ایک بار یہ دعا جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللہ انی بک من شر نفسی و شر کل دابت انت آخذ آخ دمبنا سی ربی علی سم مستقیم نمبر چھ سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ کی پہلی آیات المفلحون تک آیت الکرسی اور اس کے بعد کی آیات خالدون تک اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک آخری گزارش بندہ بے علم اور ناچیز طویل عرصہ سے مسنون دعاؤں اور معمولات کے مطالعے سے شغف رکھتا ہے جب کوئی کتاب پڑھی اس میں دعاؤں کی طرف ہمیشہ خاص توجہ رہی ابھی راحت القلوب پڑھی تو اس میں بھی دعاؤں اور وظائف پر نشانات لگا لیے ہیں اور ایک وظیفہ اپنے معمولات میں بھی شامل کر لیا ہے حتیٰ کہ بخاری شریف پڑھتے پڑھاتے وقت بھی یہی ذوق رہا جہاد اور دعا اس لیے اپنی اس طویل مگر محدود تجربے کی بنیاد پر یہ چھ اعمال کفایت منتخب کیے ہیں یقیناً اہل علم کے پاس اس بارے میں زیادہ علم ہوگا ان میں سے کئی مشورہ بھی دینا چاہتے ہوں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل فرمائیں بندہ نے تو اپنے جیسے افراد کے لیے یہ نصاب منتخب کیا ہے اور بندہ کا وجدان بھی یہی ہے کہ جب صبح اور شام یہ چھ اعمال ہو جائیں تو دل میں ایک اطمینان سا محسوس ہونے لگتا ہے اور ویسے بھی پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ چھ اعمال اس صورت میں ہیں جب بیماری نے